نمبر اکیس یہود و نصارہ پر راستے تنگ کرو عن ابی حریرت رضی اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول لاتب اہد ون صعر السلام فیدی تم احدہ فی طریق القی حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو اور جب تم ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو اسے راستے کے تنگ حصے کی طرف جانے پر مجبور کر دو